بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام را تل کا آیات الکتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے قرآن ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو نازل کیا ہے وہ جو ام کتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لال لکن تاخلون تاکہ اے اربو اے عرب کے رہنے والوں اے کہ جن کی طرف اولین بے شک ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو نان القص والے کا بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا کاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن القصص قصص جو ہے یہاں پر یہ مستر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بما اوحیدہ حیدہ کا کہ حادر قرآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے وہ انکن تمن قبل ہی لمن اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وہی سے پہلے آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے واقف تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قال یوسف البی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے دس بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ دو بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے بارہ بیٹے تھے ان کے یہ اس قال یوسف البی ہے یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا ابت ابا جان ان رائے تو عہد آشرا کا میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے بس شمسا بل قمرا اور سورج اور چاند رائے تو ہم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہے بولے یا لا تخصص رو یا کالا اخوتی کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں ماں باپ ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص قبیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تفصیص کالا اخوت کا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا پر یقین الق قیدا تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی غزل پہنچ جائے گا ان علی انسان ادب مبین یقین شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی وہ کزال کا یج طبی کا رب و کا وجوالوں کا بن تعبیر الحادیث اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کزال کا یج طبی کا رب کا اسی طرح اللہ چن لے گا برگزیدہ کرے گا تجھے وجوالوں کا بن تعبیر الحادیث اور تمہیں سکھائے گا تعویل الحادیث اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے جگہ دور تک چلی جائے وہ بھی اور یہ کہ اس کو تعویل الحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے وہ یتم نعمت ہوا لے کا اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر والا آل یعقوب اور تمام علیہ یعقوب پر کما آتم مہا اعلیٰ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اقبام فرمایا تیرے آبا و اجداد پر بن قبل پہلے ابراہیم ابا اسحاق ابراہیم اور اسحاق پر یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پر دادا اپنا نام انہوں نے نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے ان رب کا علیم الحکیم یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے کا نفی یوسف اب ہی آیات السائلین یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرا ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی حقائق واضح ہو جائیں گے اس یوسف و و احب ابینا منا وہ ناہنوسبا جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین احب و الا ابینا منا یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے وہ ناہنوسبا جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے دس تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے انا ابا نا لفی بلال مبین یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے معلوم ہوتا ہے کچھ سٹیا گئے اختلو یوسفا قتل کر دو اس یوسف کو اب اترہو ہو اربن یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو دلا وطن کر دو یخل و لکم وجہ ابھی کم تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں عنایات ہیں تمہاری طرف ہو جائے اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور ممبا بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کانٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے حصے میں آئیں گی وہ تکون ممباد قومن صالحین یہ کڑوا ڈھونڈ تو کر گزرے پھر بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے جیسے کہ ہم سورہ معاہدہ میں پڑھا ہے فتوات لہو نفسح قتل آخی قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہم لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارا بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی کام تک کو لو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہی سے لفظ یہودی بنا ہے سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا اور یہ شریف النفس ان میں انہوں نے کہا کہ قتل مت کرو والکو فی ریابتی جب یہاں کسی جو باؤلیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باؤلیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے تو ان تاکچوں میں سے غیابتی ڈبے ان میں سے کسی میں اس کو ڈال ہو تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے والکوف غیابت جب ڈبے ہو بازو سیارہ لے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ ان کن تم فائلین اگر تم کرنے ہی والے ہو یعنی اگر تم تل گئے ہو اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو قتل تو نہ کرو اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے طاقتے کے اندر رکھا ابانا مالک تا منا اللہ یوسفا و انا لہو لانا نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے وینا لہول نہ ہم تو اس کے بڑے خیر خان ہیں اور ہو مانا غدن کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں تو غدن بھیج دیجیے یرتا یلاب وہ بھی چرے چگے گا کھائے پیے گا درختوں کے اوپر چڑھے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھل ول کھائے گا یرتا جیسے چڑھنا چمنا وہ یلاب اور کھیلے گا وہ لہو لہا سے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کالا انی رو حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے بھی کہ تم اسے دے جاؤ وہ آخاب کو لاہو زیب اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے وہ انتم انسو غافل اور تم اس سے غافل ہو کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ منہمک ہو جاؤ وہ کہیں اکیلا رہ جائے کوئی بھیڑیا کر اسے کھا جائے کالو لائن نہ کا لہو زیب ہو نہ ابا جان کیا بات کر رہے ہیں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں ہم دس آدمی ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے سسارے والے لوگ ہوئے پلما لما بھی وہ اجماؤ اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے اجماؤ کے بعد الا کا سلا جو ہے یہاں پر محسوس ہے اللہ فی ضیابت جگ انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی اپنا پوری رائے ایک کر کے ایک آ کر کے اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر رکھنے چلے وہ اوہ نہ ہم نے اس وقت وہی کی یوسف کو نہ تو نہ اب اس کو ہم الحام کہیں گے ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے لطولب ان نہ بے امرہیم حالاہ تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا مانی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال جی کا نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے کہ گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے لطن لا یشور اور اس پر انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے اباہ مشان یقون شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس کالو یا ابانا انا زہبنا نستب کو ان کا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا وہ ترکنا یوسف آئندہ متعینہ اور ہمارا جو سامان وامان تھا کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دوڑنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فاطلہ حسیب تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے وما انت مومن میں لانا اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں ولا امنہ صادقین یقین خا ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کریں ہوا یہ وہ جاؤ والا قمیص عید میں کر اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے جیو نے تمہارے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے فصبر جمیل لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دس بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں بوڑھے ہیں فصبر جمیل میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ اور دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برامد کرتا ہے اللہ البسطان اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں جات سیارت اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا جات سیارت الفارسلو واردہ ہوں انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پران زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد تو جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے پانی کہاں ہے کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا فارسل وار ہوں اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فاضلہ دلوا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا کالا یا بشرا اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آ گئے یا بشرا حضا غلام نے وہیں سے شور بچایا آواز دی کہ او بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا لڑکا مل گیا وہ اثر روح بے دعا اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کے یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے چھپا لیا بل علیما یا ملون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں وہ شراؤ ہو میں سمن ان بخش دراہم معدودہ اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر تراہم معدودہ گنتی کی چمنیاں گرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض فروخت کر دیا وہ قانو کی ہے میرا اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدا ہو تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر منافع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت گھر کا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو وہ کال جس طرح میں مصر آؤ جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بڑا افسر بادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہارات کی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر وقال نویش تراہ میں مصر اور جس جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں آتے ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو آسا الفاظ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بھی بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے اور نہ تخت ہوا لگا معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے وہ کزال کا مک کرنا لے یوسف اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا پاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں کسی بہت بڑے افسر بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا بکال کا مت کرنا لگی سبق مہو بن قابل احادیث اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا بہت بڑا اثر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگویں ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی وہ اللہ غالب العلام رہی اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر اپنے حکم پر اپنے فیصلے پر غالب ہے ولاکن اکثر اللہ سے لا یا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وہ لمبا بلبا شدھ نا حکم علما جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے اس سے مراد نبوت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا وہ کزال کا نزل محسنین اسی طریقے سے ہم محسنین کے کو بدلا دیتے ہیں اچھا بدلا دیتے ہیں وہ راوت دت ہوا پی بیٹھے اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیز کی بیوی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی پھر بیتہا النب سے ہی ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا یہاں تک کہ وہ غلط الباب ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے وہ کالت ہے تلق اور بولی کہ جلدی کرو کالا آغ اللہ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان ربی احسن بسوایا یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا جو یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے اللہ ہی نے تو سارا مکنہ علی یوسفا تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے معاذ اللہ ربی ربیم اللہ اب گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہے فلاح نہیں پایا کرتے وہ لقد حمت نہیں وہ ہم بے اور وہ تو ان کی طرف لب کی یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وہ ہما بےحا اللہ برحان رب بہی اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے یوسف جو ہے پھر بہرحال انسان تھے طب بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک دائیا پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برہان دکھائی روایات میں آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا تو یہ تورات کے اندر ہے تو بارہ قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ برحان اور تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں اور یہ ایک بات کو الگ تھا حمت نہیں وہ ہما بے تو یہاں پہ لو لا رہا بڑھا وہ بھی بڑھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہے بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے کزال کا صرف آن اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ بلفادشاہ اور بے حیائی کا ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی ان لہوں میں لباجن المخلسین یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے مخلص اس میں فائل ہے خلوص کرنے والا اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تو یہ اللہ کے خاص بندے چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے وہ سبق الباب وہ دونوں دورے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا بوت سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں پیچھے وہ دوڑی کالت مقدت تمیز ہوں ان دو اور دوڑتے اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا وہ الفیا سید لدل باپ اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہے پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو اس کے سردار کو اس کے آقا کو اس کے شوہر کو لدل باد دروازے کے پاس کالت ما جزاؤ من اراد اب اہل کسور اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو جس کو کہتے ہیں مشہور فوراً جو اس نے پیتلا بدلا ہے اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجھے مانا حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے من ارادہ اللہ یوس جنا اس کی سوا اس کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا کالا ہی ارآمدت نفسی انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے وہ شاہد شاہد میں نہ اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا شخص کے جو تھا اس عورت وہ زلیخا اس کا نام آتا تو رات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے امراط العزیز تو آتا ہے اس عزیز کی بیوی بڑے افسر کی بیوی لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتے دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو شاہدہ شاہد من اہلہا اس عورت کے عزیز و رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فصدقت کا تو وہ سچی ہوتی وہ ہوا من القاضبین اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وہ انکانہ قمیض و دمن دو دوبرن اور اگر اس کی کمیز ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے قزمت تو وہ جھوٹی ہے وہ ہوا منتو تھی اور وہ سچا ہے اب یہ بھی آپ دیجیے کریڈٹ دیجیے بہرحال کے اس کے عورت کے رشتے داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں فلما جب کمی سے دیکھا کہ تبھی تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے کالا ان تو اس نے نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے فریب میں سے ہے ان نہ قید نہ عظیم تم عورتوں کی چالیں جو ہیں تمہاری عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں یوسف انحاظہ اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو انحاظہ انحاظہ بس تفریح لمبک اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب کہا تم اپنی گناہ کا استغفار کرو توبہ کرو ان کے کن من خواتین یقیناً تو ہی تھی خطا کار وکالت نسبت الفل الفلمتینت اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر امراۃ العزیز ہے یہ ہے وہ عزیز کی بیوی تراوید و فتح نفس ہی وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اس کے اسے گناہ پر آمادہ کرنا کا شغفہ خبا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے ان لنراہ فی دلال مبین ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے فلما سمعت بمکر مت جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کیونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاتھ تھے گندگیاں ہر ایک کے ہاتھ تھی لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چڑھائے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے ارسلت الہن تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں وہ آت لہن متقان اور اہتمام کیا ایک مجلس کا ایک ڈنر کا اور اس میں یہ کہ سب جو متقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتا کل ماہدت اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی سکین ایک چھری جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے علیہ اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے برامد ہو ان کے سامنے آ جاؤ رائے نہ ہو تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبر نہ ہو تو ششدر رہ گئی وہ نہ اے دیا ہننا ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اس پہ ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوک گئی ہوگی دیکھ کر ایک دم چونکی چوکی یہ قدر حسین و جمیل ہی تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے کچھ نہ آخر ماں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کرے تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفاق اس کا میری طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی کتا نا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ یو قطع اور تقسیم باب تفیل ہے اس تفیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے وہ کل اور ان کہا کہ اللہ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے ان ہاضا اللہ ملک کریم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے قالت فضال لذی لم تھی تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وہ راوت تو ہو نفس ہی اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا گلا پر آمادہ کرنا چاہا فستاسم لیکن وہ جمع رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی بلا علم یا فن معمر ہوں اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں نہ اس جنن نہ تو وہ لازمن قید میں پڑے گا یقول من منصایت اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خار ہو کر رہے گا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا کہ دھڑے سے یہ کہہ رہی ہے اور اس کے تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی رب سجن احب مما کا حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وہ اللہ تصریف انی قید اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریبوں کو اسم و ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں من الجاہرین اور میں جاہروں میں سے ہو جاؤں فسجاب سیاب رب تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فصرف عن ہو قید اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا ان ہوا سمیع العلیم یقین وہی ہے سننے والا اور جاننے والا سما بدا لمباد مارا الآیات پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں جنون نہ ہو حتائین کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے مسلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے فدخل ماہ سن فتحان کالا ہدھما انی ارانی آخر و خمرہ فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين صدق اللہ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے کالا عہد ہوا ان میں سے ایک نے یہ کہا ارانی آسر و خمرہ میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں وقال الآخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوکراسی خوبصورت میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تاکل وہ طے مل ہو اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں چونچے مار رہے ہیں نبنا بتاویل ہمیں ذرا اس ان خوابوں کی تعویل بتائیے ان نرا کا ملن محسرین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں آپ کا کردار آپ کی شخصیت آپ کی سیرت آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں بہت بزرگ آدمی ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے کال یاتی کما تعاون الزکان ہی اللہ نبا تو کما بے حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعبیر یعنی فوراً جواب نہیں دیا کچھ ان سے ٹائم لیا کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور یہ دائی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت فکر میں رہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اللہ نبا تو کما بے تعویل ہی قبل لانی یاد کیا کما اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے ظال کما المنی ربی اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے انی طرف کے کا قوم اللہ یومن وحم بلاخرت ہم کافرون دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں ان کے نہیں مانتے آخرت کو بس تباہ ملتا آبائی اور میں نے پیروی کی ہے اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی ابراہیم و اسحاق و یعقوب یعنی ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کی یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے رسول کا نام جانتا ہے کل میں اس کو پڑھا دیے گئے نماز سکھا دی گئی لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا کسی شے کو اختیار کرنا تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جس جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے وہ لوگ تو کافر ہیں وہ لوگ تو کسی نبی سے وہی سے واقف ہی نہیں ہے مصر کے قوم ہے لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے اپنے سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے تو مل کا آبائی ابراہیم و اشاق و یاقوب ماں کا نلنا نشر کا اللہ نشے دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں ظال من فضل اللہ علیہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر معلن ناس اور سب لوگوں پر اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے بلاکن اکثر اللہ سے لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے شکر گزار نہیں ہوتے یا صاحب بھائی اے میرے جیب کے دونوں ساتھیوں اربام متفر خیر الم اللہ الواحد القحار خود غور کرو کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں بہت سے دیوی دیوتا متفر جدا جدا ہے یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القحار یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے ماں امدو نہیں اللہ آسمان سب میں منہ انتم آباؤ کو نہیں پوچھتے تم اس کے سوا دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کچھ ہے نہیں ہے یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں تم نے بھی اور تمہارے آباؤ اجداد نے بھی ماں اندر اللہ بہار سلطان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی صنعت نہیں اتاری ان الحکم اللہ اختیار مطلب صرف اللہ کا ہے حکم دینے کا اختیار فیصلے کا اختیار قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے امر اللہ اللہ یا اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت بندگی کرو سال کا دین القیم یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم ہمیشہ کا دین بلاک اکثر اللہ سے لا عالم لیکن اکثر لوگ دل نہیں رکھتے یا صاحب اے میرے کے دو ساتھیوں اما احد و کو بہ خبرا تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو یہ رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب کھلائے لائے گا یہ پہلے بھی ایک شخص ساتھی تھا یہ بادشاہ کا لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آصر و خمرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساکی گری کی تم کرو گے محمد آ اور جو دوسرا ہے فیوسلم لبو اسے سولی دے دی جائے گی کل قید المین راہ سے ہی تو ظاہر بات ہے سولی سے جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے تو فرمایا کہ وہ پھر و تیر و من راہ سے ہی جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے بھیجا کھائیں گے وہ بھی النظیف یہ تصدفیاں فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا رائے پوچھی تھی وقال لاجن اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ پا جائے گا رہائی پائے گا چلا جائے گا من ہما ان دونوں میں سے اس اتنی ان رب کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس اپنے آقا اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے فن شیطان و ذکر رب ہی تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو نبے تفیص نے بزاس سنین تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برس تک بزا کا لفظ عربی زبان میں نو تک پر آتا ہے دس سے کم تک تو دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک وہ کال کو اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا بادشاہ نے کہا کال مالک کو اپنے دربار میں اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنا میں سے نہیں ہے اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز کنگس کرواہ بادشاہ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں تو اسی جزیرہ نمایاں عرب سے کوئی قوم نکلی کوئی قبیلہ نکلا زوردار تھا اس نے حملہ کیا مصر پر اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے چرواہے تھے اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے بادشاہ تھے فرائنا میں سے نہیں تھے فرائنا کے خاندان میں سے نہیں تھے بلکہ خود عرب تھے وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت بہت ہی بھلا انسان تھا اگر چاہیے کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا اس سے نابلد لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج تو بھلا آدمی تھا قال الملک کو اس بادشاہ نے کہا ارا سبا بقرات میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ سات گائے ہیں سیمان خوب موٹی تازہ یا ہن نہ سب انہیں یاقل انہیں ہڑپ کر رہی ہیں سات گائے دبلی ہیں سات گائے دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہے سات موٹی تازہ گائے ان خد اور میں دیکھتا ہوں کہ سات بالیاں بالے ہیں ہری سکتے ہیں ہرے اناج کے وہ اخرو یا بے سات اور سات ہیں کہ جو سوکھے ہیں یا اے میرے درباریوں میرے سرداروں ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ان کو تم لو یا تابرون اگر تم واقع خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو اس سے واقف ہو کالو ازواس و احلام کا نہیں یہ تو پریشان خیالی ہے یہ خواب جو ہے کوئی خاص مانوی خواب نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشل ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی امبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں پریشان خیالات اگرچہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب رویائے صادقہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے تو فرائض ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے وہ جہاں تک کہ وہ رویا صادقہ کا ہے اس سے واقف نہیں کالو احلام و احلام و بتعمیر الحلام عالمین ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی وہ باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں کال نبی نجام انہا اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گلی کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے نجام انہا اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا بری ہو گیا تھا رہا ہو گیا تھا وہ دگرا باندھا امت امتن اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا انا انب حکم تعویل ہی فارسلون میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو ذرا مجھے جانے دو مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں یوسف و ایس صدیق اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں یوسف اے صدیق اے سچے صدیقے فی سب کے بکرات ان سمان یاسب اور ایجافن ذرا ہمیں بتائیے تعویل بتائیے حکم بتائیے اس کا کہ سات گائے ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئی ہڑپ کر رہی ہیں سات ان کو جو بوٹی ہیں وہ سب سن وہ سات بالی ہیں جو ہری ہیں خود وہ اخر آب ساتین سات جو ہیں وہ بہت خشک ہیں سکھی ہیں لالنی ارجن اور ناس تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں لال لہم لالم تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے کالا تذر سب آسنی حضرت بوسا نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم سات سال تک خوب زراعت کرو گے ڈٹ کر دب کر یہ دعوا جو ہے جم کر جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے وا رج کے کھا تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا داب کے ساتھ ہے تدرو نہ سب آسنین نہ دعوا تم سات سال کو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے فما حسد تم اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں تدبیر بھی بتا رہے ہیں تو دیکھو جو بھی تم کاٹو جو فصل ملے فضرو ہو پھر سم بولے ہی تو اسے اس کی بالیوں ہی میں سٹوں ہی میں رہنے دینا سارا اناج نکال نہ لینا اللہ خلیلم اما کاکلون سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین پرزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے ان کو ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پرزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے یہ محفوظ رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا بلکہ یہ کہ انہیں بالیوں کے اندر سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا اللہ خلیدم اما تاخلون جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق سما یاتی ڈالے کا دوں پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے یعنی بارش نہیں ہوگی شریر قہد پڑے گا یا کل نہ وہ سات سال کھا جائیں گے ماں قدم تم لہنا جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی تعبیر تو یہ کہ سات سال تک خوشحالی ہوگی اچھی فصل ہوگی اور سات سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں تدبیر کیا بتائی کہ پہلے سات سالوں میں ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر دینا باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا سما یاتی میں بعد ظالے کا پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا سبون شداد ان یاقل نہ وہ سال آئیں گے ساتھ یاقل نہ قدم تم نہ اللہ کریلم ماتو سنون جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ وہ کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے سما یاتی میں بعد ظالے کا آمن فی ہے یوگاس الداس پھر ایک سات سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر بی برسے گا وفی ہے اور جب می برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی وہ الملک اتونی بھی ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے میرے پاس ہونا چاہیے فلما جاؤ رسول اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس کالا جے الا رب کا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نا آخر میں کوئی نہ کوئی الزام کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے دھبا تو ہے تو میں جب تک کہ بڑی ذمہ نہ ہو جاؤں اور بڑی نہ ہو جاؤں ان الزامات سے جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا فرمایا کار عرب فصل ہو تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس فصل ہو اور ذرا اس سے جا کے پوچھو ماں بال السوت اللہ ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان نربی میں میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چرتروں سے خوب واقف ہے کالا فما ختم کلنا اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو کو راوت ما ختم کلنا از راوت اللہ یوسف انب سے کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا تم سب نے چاہا کہ اسے تم پھسلا دو اور اسے تم گناہ پر پا کرو کل کلن للہ ما علّہ علیہ ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں اس کے نیت میں کوئی برائی اس کی طرف سے کوئی اقدام اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام پتان نہیں جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی قالت امراط العزیز اب وہ اس امراط العزیز نے بھی جس کا نام زلیخا مشہور ہے اس نے بھی کہا العنہ حق اب تو حق واضح ہو گیا وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا ان راوت تو ہوا نفس ہی میں نے ہی اصل میں اس کو پھسلانا چاہا تھا میں نے ہی اسے گناہ پر آبادہ کرنا چاہا تھا وہ صادقین اور وہ بالکل سچا ہے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے ظال یا یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہے یہ کس کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ ہی کا کلام بھی چل رہا ہے یہ اس لیے کہ اس کو معلوم ہو جائے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انی اخن ہو ہے کیونکہ حضرت یوسف وہاں موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی برباد کرتی اور غلط بات کہتی لیکن نہیں دم اخن ہو بالغیب تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے والدین اللہ اللہ یاد کے اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا مما ابر رہے نفسی اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا میں اپنے نفس کو بڑی نہیں کہتی ان نفس اللہ مارت السو نفس جو ہے انسان کا وہ تو بڑی کا حکم دیتا ہی ہے اللہ رحم ربی سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو ان ربی غفور الرحیم یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہے یوسف زلیخا کے قصے ہیں ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ اس کے جو ہے اس کا وہ اس کے حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقت ہدایت پر آ گئی ہو اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہہ دی ہے اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بری کا حکم دیتا ہی ہے اللہ رہے برب بھی ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا انا راوت تو ہوا نفس ہی و وہ نہ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہو لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو لاہ نہیں کرتا باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اسی کم و نفسی بے تقو اللہ میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بڑی نہیں سمجھتا میں یہ نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا تو نفسی نہ نفس اللہ مارا تم بسو نفس یہ قیدر حکم دینے والا ہے بدی کا اللہ مارا ہے مربی سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے ان ربی غفور الرحیم وقال الملک وی میں اب بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس ہو نفسی اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں فلما کل تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے کالا ان نقل یوم لدینا مکین الامین تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا کالج عالمی اللہ خزائن العرب ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے باقی آپ کو معلوم ہے کہ بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی سہرا ہے دائیں طرف بھی سہرا ہے سہرا ہے سینا ہے تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست کہتا آیا ہے بہت زبردست کہتا آیا ہے بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو امنی حفیظ العلیم میں حفیظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں علیم بھی ہوں جاننے والا ہوں ماہر ہوں میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا بزانے کا مت کرنا یوسف اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں یہ تبو امید رہا ایسے یہاں اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانا بنا دے اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجھار میں پہنچا دیا عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا اب خود وہ عزیز بن گئے جن کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں کزال کا یوسف وہ وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے نصیب رحمت نام النشا اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ولا نصیب اجر المحسن اور نیک و کاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے بلا الآخرت خیر الدین باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقوا کی روش اختیار کیے رہے ہوں وہ قانو یا تقول وجا اخوت یوسف اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے اب سات سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی حضرت یوسف نے بندوبست کیا سٹوریج کیا بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا اب وہ دوسرے سات سال شروع ہو چکے ہیں تحت پڑا ہوا ہے اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹ پر لگ سکتا ہو ایک سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی جو بھی قیمت دے سکتے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے اب گویا بھی یہ سمجھیے کہ لگ بھگ دس سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان وجا اخوت یوسفا اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں اور ان میں سے دس آئے ہیں گیارہواں نہیں آیا گیارہواں جو چھوٹا تھا اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہیں جانے نہیں دیتے ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وجہ یوسف اور دخل ہوا لے آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں پیش ہوئے فارف اس نے تو پہچان لیا ان کو وہ ہم لہوم ان لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے وہ لما جہاز بے جہاز پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا تیار کر دیا ان کا اسباب کالا تو نہیں انہوں نے یہ کہہ کر کے ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے اس کا بھی خاندان ہے اس کی فیملی ہے اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجیے ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ تم تو دس آئے ہو وہ گیارہواں کہاں ہے اچھا اگر ہے تمہارا گیارہواں بھائی ایک علیحدہ فیملی ہے تو ایک اور اونٹ ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں میں دے دیتا ہوں لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا کالا اونی بے بھی نبی کم اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے ماں سے نہیں ہے تمہارا باپ سے بھائی ہے اللہ ترون انی اور اون پھر کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے پورے بھر کر دیتا ہوں انا خیر المنظمین اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو بہی کہل رقم اندی تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے ولا اور پھر میرے قریب نہ آنا اس سے آپ نے سارے ناراضگی بھی فرمایا کال اس انوراگ میں جوڑا انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی وہ ان لفائلون اس کا بھی گزریں گے انشاءاللہ لے آئیں وہ وقال الفتیان ہی اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے چھوکرے جن کو کہا گیا ان سے کہہ دیا بزا رحال یہ جو پونجی لے کر آئے تھے رائے بات ہے کہ دیہات سے آئے کیا لے کر آئے ہوں کچھ اون لے آئے ہوں گے بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے یا کچھ طرح کی چیزیں دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے تو فرمائے جانو حال کہ یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے یہ پونجی یہ بھی واپس کر دو اسی میں رکھ دو جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا لال لہم یا پھول تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں کر ڈاکر قلب الاح اللہ جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے لال لہم یا تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو وہ بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں ملما رجاؤ ابھی تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس حضرت یعقوب کے پاس کالو یا ابانا منع من کے انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے فارسل مانا اخانہ تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے نقتل تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں اس کا راشن بھی لے آئیں وہ انا لہو ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے کالا حل عام حکومت حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں حل آمن کم علیہ اللہ کما امین تو کم اللہ عصیح دن کروں کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتبار کیا تھا فلاح و خیر الحافظ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ وہ ارحم الراحدین اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ولما فتح متاح وجدو اہم ربت رہی جب انہوں نے اپنا سامان کھولا کجاوے کھولے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی کالو یا ابانا مان ابھی وہ پکار اٹھے بجانا میں کیا چاہیے ہاں گئی بزا تو نہ ربت لینا یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے نا ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے وہاں سے راشن لائیں گے وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے نہ فضو خانہ اپنے بھائی کی ہم دس ہیں اس کی حفاظت کریں گے وہ نسداد کیلا بھائی اور ایک اونٹ کی کجاوا جو ہے اونٹ کا جو بوڑا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید زال کا کیل یسیر یقیناً یہ بڑی آسان ہے جو ہمیں مل جائے گی کال لن ارس لہو حضرت یعقوب نے کہا ہر نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ تو اللہ یہاں تک کہ تم بڑی گاہی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی لتا کہ تم لازمن اسے لے کر آؤ گے واپس اللہ یو ہاتھ اللہ یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے وہ اور بات ہے لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو ڈالا ہوگا واپس فلما آتا ہوں تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار قال اللہ نقول و وکیل تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نگہ باد ہے وہ کالا یا بنی یا انہوں نے کہا میرے بیٹو لا تدخلوا کھولو باب واحد دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی یہ لوگ دیکھیں گے دس گیارہ بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے لا تدخلو من باب واحد ودخلو ابواب خاطن تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے بما من اللہ میں شہر دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو کوئی تمہارے لیے کوئی غزل کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی تو میں روک نہیں سکتا میں منع نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بما اغنی انکم من اللہ من شے میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی ان اللہ نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا علیہ توکل تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے وہ علیہ فلی توکل المتوکلون اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازمن توکل کرنا چاہیے دخل من ہے تو امر ہوں ابو ہوں تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا ماں کانا یونی من اللہ من شے یاقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا اللہ حاجت فی نفس یوسف قضا ہاں ایک خیال یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو اب واب متفرقہ سے داخل ہو وہ نہ لما علم نہ ہو یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا ولاکن اکثر لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ولما وا یوسف اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں اب انہوں نے اپنے بھائی کو بن یامین کو اپنے پاس بلا لیا اخوک اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں فلا تب تک اس بیما کا یا ملون تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے خمگین مت ہو یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے سختی کے دل ختم ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں فلما جہاز ہوں گے جہاز ہیں پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا بورے بھرے گئے غلہ جو ہے بھر دیا گیا جالت شکایت اب اہل عقی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا جعل عقی تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بن یامین کے بورے میں رکھ دیا معذنا معذرون پھر پکارنے والے نے پکار لگائی حلرین اے قافلے والو ان لسارقون اب وہ چل پڑے ہیں قافلہ چل پڑا پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو کالو واقبل بلو انہوں نے کہا پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے ماضا تفتے دور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے کالو دفتے دو سوال ملک ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام بادشاہ کا پیالہ ولی منجاب ہی ہم لو اور جو بھی لے آئے گا اسے اس کو ایک اونٹ کا گوج اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا وانا بھی رعیم اور اس کا میں ذمہ دار ہوں کالو تلّہ لقت عالم تم اب انہوں نے اب سچ بول رہے ہیں اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے اس وقت آگے کچھ اور بات تھی اور کچھ اور بات ہے کالو عالم تو ماں جینا رفیل عرق ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد بچانے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں مصیبت کے مارے ہیں ہم یہاں آ کر چوری کریں گے طلّہ لقت علم تو ماں جینا نسل رفیع وما کنہ سارے تین چور نہیں ہے کالو فما جلا ہو تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برامد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی کیا اس کو بدلا دینا چاہیے کالو ان کا ٹھیک ہے اگر تو کس ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جگہ ہے اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو اب ادا کر دیں گے کالو جذا ہوں ممبر فی رہی پاوا جدا وہی بدلا ہوگا اس کو تم رکھ لینا وہ تمہارا غلام بن جائے گا کا جس ظالمین ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلا دیا کرتے ہیں یہی ہمارے یہاں رواج ہے حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں لہو بے اویت قبل رعا عقی ہے تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی سمبت تخرجہ بن رعای پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے کزال کا کتنا لے یوسف اب یہاں کیونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے کزال کا کتنا یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی غزل نہیں پہنچے گا سب کو ان کو آئی جانا ہے عارضی سا معاملہ ہے اس عارضی سے تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے تو ایک تدبیر ہے یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے اس طوریہ کے ذریعے سے وہ صورت حال کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے لے کر کد نہ لے یوسفا اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے ماں کانا نے یا خاؤ فی دین الملک ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا دین سے براد نظام ہے یہ نوٹ کیجئے یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی دین کسے کہتے ہیں نظام کو بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے بادشاہ جو ہے سورن ہے اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے وہ جو چاہے حکم دے اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع یہ دین الملک اور دین اللہ کیا ہے اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی کے کتابیں کر دیا جائے یہ دین اللہ ہے اللہ و رائے اللہ سے افواجا تو دین الملک اور دین اللہ اور آج کا دین کون سا ہے دین الجمہور پاپولر ساورنٹی حاکمیت عوام کی وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہے قانون سازی کرے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دیں جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دیں یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے شرک ہے دین اللہ ہے اسلام کہ اللہ کی ساورنٹی حاکمیت اس کی مسلمانوں کی خلافت قانون جو ہے اللہ کا البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کوئی حض نہیں یہ دین اللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ مصر میں تو نظام تھا بادشاہ کا نظام تھا اس کا قانون تھا اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا اس میں تو مختار مطلق تھے لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا غزالے کا کتنا لے یوسف ماں لیا خدا فی دین الملک ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے اللہ یشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی اور اس سے بن یامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل جسے چاہتا ہے پھر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجابے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ بس اسی کو رکھ لینا تم لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے نرفا درجات امن نشا ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں وہ فوق النزی امن علیم اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے لو یسرق فقط سڑک آف لہو من قابل اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا ہلکا پن باقی ہے انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا یعنی یوسف اس نے بھی چوری کی تھی یہ ایسے ہی ہے یہ دونوں بھائی جو ہے یہ اسی قسم کے ہیں یسرق فقط سڑک آخ لہو مین قبل اس کا ایک بھائی اور بھی تھا اس نے بھی چوری کی تھی تو اثر رہا یوسف و فی نفس ہی تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا بلم جہال اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر اپنے دل میں انہوں نے کہا کالا انتم شرم مکان تم ہو بدترین لوگ یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خط لگی گیا وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس نے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تم لوگ بدتر ہو درجے میں عالم اما تصف اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے کالو یا عزیز اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے کیا کریں اب ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے قسمیں کھا کے آئے تھے کالو یا ان لہو ابن شیخن کبیر اے مختار مطلق اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے اے عزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے ضعیف ہے فخر عہد نہ مکان ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے بدل دے اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے ان نرا من المحسنین ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو کالم آز اللہ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اللہ خدا اللہ میں متانا متانا اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برابر ہوا ہے انا اللہ ظالم اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے پلم ہو جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں خلص خلق نجیہ اب وہ ایک طرف ہو گئے علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا کیا کریں کالا کبیر کہا ان کے بڑے نے کہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں قتل مت کرو لا یوسف یخل القم وجہ ابھی کم کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے کالا کبیر ہوں الم تالم اخذ جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے عہد لیا ہوا ہے من اللہ اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا وہ من قبل و تم فی یوسف اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں فلن اب آؤں تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں یہی رہوں گا حتیٰ یاد ربی ابھی یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے اگر وہ ہماری جو بھی تمہیں ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا ورنہ میں یہیں رہوں گا فلاں اب میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حتیٰ یاد لی ابھی یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دیں اور یا کو اللہ ہو لی یا پھر اللہ کو فیصلہ میرے بارے میں کر دے وہ خیر الحاکمین اور یقین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس ابا جان کے پاس فکول اور جا کر کہو یا ابانا ابا جان ان ابن کا سرق آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی بما شہیدنا اللہ بما علمنا اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وما کلنا بھی غیب حافظین اور ہم غیب کے حافظ نہیں ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بن یامین نے چوری کی ہے ان نبنا کا سڑک یا ابانا ان نبنا کا سڑک وما شہیدنا اللہ بما علمنا ماں کنہ بے حافظ بس القریت التی کنہ پیا آپ خود جا کر پوچھ لیجیے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے وہاں جا کے تفتیش کر لیجیے بل عید التی اکبل نافیہ یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجیے جن کے ساتھ ہم گئے تھے ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجیے وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے لصادقون اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں امرا وہی جملہ حضرت یعقوب میں دوبارہ کہا نہیں بلکہ تمہارے جیو نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا فصبر جمیل جمی میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے صبر ہی بہتر ہے اصل اللہ یعنی بہم جمی ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے اس کی وجہ سے وہ بہت ندھال بہت مزمحل رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بنائی زائل ہو چکی تھی لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا مجھ سے ملے گا یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے کسی کا بچہ فوت ہو جائے اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا نہ معلوم کہاں ہے کس حال میں ہے اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے جاب حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سہان روح فوت ہو گیا دفن کیا گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے باقی کہاں ہے کہ سال میں یہ نہیں اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یتنا شد دو شد بلکہ سہ شد پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا حضرت یوسف گئے تھے پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں وہیں ٹک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں اصمبا یات یعنی بہن جمی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا ان هو علیم الحکیم یقین وہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے وہ طول عنہم اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا وقال یا صفا صفالا یوسف اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف اور رونا شروع کر دیا وہ اب یزمت عینا بن اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سب سے اور کچھ آ گیا ہو سفیدی آ گئی ہو کارنیا پر آئی ہو اللہ عالم اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئس کے انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا اس کا جو لینس متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے وہ اب یب تو الحزن فہو قزیم وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے پی رہے تھے اندر ہی اندر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھیں تفتہ و تسکر و یوسفا انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے حتیٰ یا تکون ہر یہاں تک کہ آپ یا تو بھول جائیں گے اسی سدمے میں اور تکون امن الحال یا فوت ہو جائیں گے انما بسی و حسین اللہ حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اشتراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی تم پر کوئی بات پوچھ نہیں کی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں نما اشکو بسی و حزنی اللہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہی الفاظ ہیں جو حضور نے تائش میں کہے تھے اللہ کا اشکو ضوف قولت قوتی و قلت ہیلتی و حوانی اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں شکوہ لے کر آیا ہوں شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا اپنی قوت کی کمی کا اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے جس کا کہاں جاؤں کس کے پاس علام تینوں نہیں مجھے کس کے حوالے کر دیا بسی اللہ اللہ مالا اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے فوت نہیں ہوئے یا بنی زبو اے میرے بیٹو جاؤ فتح سسو یوسف جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی ولا وا من راہ اللہ اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو ان یس اللہ ال القوم کافرون یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا فلما دخل علیہ ہے اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے کارو یا ایوہ العزیز اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا مسنا و اہلنا گر ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے یعنی اب قحط کی شدت ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے کچھ اور سامان لے آتے تھے جا کر کچھ تو بدل دے کچھ تو قیمت دے وہاں سے غلہ لینا ہے تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے یا العزیز و مسنا وجینا مزجات اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ہی ناقص ہے بہت کم ہے وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی پاؤں بے لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجیے پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجیے وہ تصدق لینا اب تو خیرات کیجیے ہم پر ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں ہم سبقے کے مستحق ہو چکے ہیں ان اللہ متصد یقین یقین تعالیٰ خود کا دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی کالا حل عالم تم ماں فال تم یوسف اب آخی اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی نا یا شرون ایک وقت آئے گا یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ لاؤ گے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا ہر عالم تم ماں فالتم میں واقعی کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم جاہل جبکہ تم جاہل تھے نادان تھے کالا انت یوسف اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہیں آنا یوسف و آخی حضرت یوس نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے حد من اللہ علیہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے ان نہ یسمر و اللہ اللہ یوزی وجل المحسلین یقیناً تقویٰ کی ربش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک و کاروں کی عجر کو ضائع نہیں کرتا قالوا تالله لقد الله علينا وان كنا لخاطئين انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے پسند کر لیا ہے اور یقیناً ہم سے خطا کار ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتیاں کی ہیں لا اللہ علیکم اليوم حضرت اب یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے ترف ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا ہو گیا جو ہونا تھا کال اللہ تسلیم علیکم علیہ اللہ اللہ تمہیں معاف کرے وہ ارحم الراحمین اور وہ بہترین رحم کرنے والا تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اس زموں میں قمیصی حاضہ یہ میرا کرتا لے جاؤ فالکو ہو اعلی وجہ ابھی تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو یا بصیرہ ان کی بسارت لوٹ آئے گی باتونی بیاہ کو اجمعین اور تم اپنے سارے خاندان کو قبیلے کو لے کر آ جاؤ پلما فصل العیر اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے وہ کرتا بھی ہے کالا ہم ابوا کے نام کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں اتنی لاجد روئی ہے یوسف مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج تک تو آئی نہیں اب آ گئی مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کسی کے ذاتی اور صاف نہیں ہے کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا میدان جنگ جو ہے شام کا اللہ نے جب چاہ دکھا دیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں ہے یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو کرامت چاہے جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی ورنہ خوش بھی سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے و انی و ریحا یوسف دون مجھے اندیشہ ہے تو مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھی آ گئے یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو کالو تلّہ ان حفیظ ضلال کل قدیم انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں پرانے وہم میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا ختم ہو چکا فلمان جال بشیر تو جب وہ بشارت دینے والا آیا القاہ علی وجہ ہی اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر فردک بصیرہ تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ اور آئی بشارت لوٹ آئی عالم من اللہ مالا فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے یا ابا ذنوبنا انا كنا خاطئین ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے یقیناً ہم خطا کار تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کالا استغفر لكم ربی اب یہاں دیکھیے صوفہ کا لفظ بہت اہم ہے ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں سو فارف ضرور رقم ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا هو الغفور یقینا وہ غفور ہے اور رحیم ہے فلما دخل والا یوسفا اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے پورا قافلہ آ گیا تمام بنی اسرائیل اب بارہ گھرانے تھے یہ ان کی اولادیں تھیں ان کے بچے تھے بیویاں تھیں وہ سب آ گئے لما دخلو علی یوسف آوا تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی اپنے والدین کو اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا مصر ان شاء اللہ عامنین اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ یہاں آپ کے لیے امن ہے سکون ہے راحت ہے برفا ابوہ اللہ اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اوپر اوپر بٹھا لیا بخر لہو اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمد صاحب صلاحت میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو بزرگوں کو کہتے سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے فلاں سے ثابت ہے اور یہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجیے سجدہ تعظیمی جائز تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ حرام مطلق ہے وقال یا مت تعویل قبل اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا گیارہ ستارے اور سورج چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں تو گویا کہ گیارہ بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں کب جالہ ربی حقہ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا وقت آسن بھی السجن اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا وہ جا بیکم البد بند اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیا نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا من یا نظر شیطان و بینی بینی و بین قسمتی اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی ان ربی لطیف لطیف شاہ یقین میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے ان هو العلیم الحکیم یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا رب قد آتے تنی من الملک اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو کر کے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی وہ علم تنی من تعبیل الحادیث اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا والارض اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے انت ولی یہ دنیا والا تو ہی میرا خوش بنا ہے مددگار ہے کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلمن مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں فربا برداری ہی کی حالت میں وہ بسوالحین اور مجھے شامل کر دیجو اپنے سارے بندوں میں لائک یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وہی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وہ ماں کنتا لگے ہی اجما امرحم یم قرون اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے وہ ماں اکثر النا سے ولا ہرستہ بھی اور یہ بھی سن لیجیے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب انہیں دے دیا گیا اتنا عمدہ اتنا خوبصورت ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وما اکثر اللہ سے وما اور آپ تو ان سے کوئی اجن نہیں مانگ رہے ان ہوا اللہ اللہ عالمین نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت وقائی من آیت فی سما واتے وب علیہا اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جس میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وہ ہم انہا مور دور لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے وہ یومن اکثر ام بلّہ اللہ وہ مشرق یہ بھی نوٹ کر لیجیے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے وہ یومن اکثر ام بلّہ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اللہ وہ مشرقد مگر کسی نہ کسی نو کا شرک بھی کرتی یہ اصل میں اس نو میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلا رہا ہوں شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئی آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نشا میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا ان اللہ اللہ و وشر کا بھی کل شاہ اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھ گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھ گھنٹے کی تقریریں ہیں صرف ذات کیا ہے صرف صفات کیا ہے صرف حقوق کیا ہے عہد حاضر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نس پرستی کس اعتبار سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اللهم ربنا لا تجعلنا منهم اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے یہ معاملہ جو مشرقین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلیہ کیپٹل جی والا گاڈ ایک باقی گاڈز اینڈ گاڈز بے شمار مہادیو ایک باقی دیویاں دیوتا بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک مواحد ہوتے بھی ہیں بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نو کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے من عذاب اللہ کیا وہ نچن تھے اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ کے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور تاث اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے وہ حملہ یا شرور اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو ہی سبیلی ادو اللہ علا بصیرت انا و منی تبانی کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے اعلیٰ بصیرت انا میں بصیرت باطنی کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشیسلی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرت باطنی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ منی تبانی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندھے بہرے مقلب نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ بصیرت سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان ہو اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شے ہے وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کے اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصت اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ بدھی بصیرت ہو سبحان اللہ ومان من المشرقین اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وہی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب مرد ہی تھے انسان تھے افلم یسیر فی اللہ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں کہ فقان القان النظیر ابن قبل کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے ولادار الآخرت خیر الین تقوا فلا تاخل اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقوا کی نفش اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سو لو ان یہ آج میں مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سی آراہ ہیں لیکن جو توجہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حتیٰ عزستہ اثر رسولو یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لا چکے ہیں یعنی اب جو ہم بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں وہ زنو اور قد کو اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ آغاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاؤ ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب تو نہیں آیا یہ سب دھوس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا ہم نسل و بس تیسر رسول اور زنو زنو کا جو فائل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے وہ جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھوس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی ہم نسل تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی فنجی امن نشا پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے ولا یورت وبا سنا علی قوم مجرمین اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا نقد قان اور عبرت الباب ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے ماں کانا حدیث افطرا یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے ولاکن تصدیق کا نظیب بہن نہیں جائے بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس کے اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سواں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حادثے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی ماں یفترا ولاکن تصدیق افطرا بین تصدیق و تفصیل کل نش ان ہدم و رحمت القومی نور اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں یہاں وہ تین صورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا سب گروپ گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے تیسرا گروپ ہے یہ جس میں چودہ صورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور لیکن جیسا کہ میں نے کیا ان میں تین تین کے گروپس بنتے ہیں سورہ یونس سورہ ہود میں وہ نسبت غوفیت بالکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک صورت اور وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم سورہ تاہا اور سورہ انبیاء سورہ تاہا بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے سورہ تاہ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ آٹھ میں سے پانچ رکو کے قریب جو ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہے موسا اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسا کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہے یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہے وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں یہ تو گیارہ رکو بارہ رکو دس رکو پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جو اب آ رہی ہے چھ سات رکو پر مشتمل صورتیں ہیں سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ ہج ان میں سب سے پہلی صورت الراج ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویا بالآیات و ذکر حکیم